آئی آپ کے سامنے محمد اشرف کی وہ تقریر بیان ہوگی جو انہوں نے تیئیس اکتوبر انیس سو اٹھاسٹھ کو ایئر فورس میں اسلام کا نتیجہ تعلیم پر کی اللہ قدارت کا نے قرآن کریم میں جو آیت میں نے کہی اس لیے بات کروائی ہے کیا برابر ہو سکتے ہیں جو لوگ جو جانتے ہیں اور برابر ہو سکتے ہیں جو لوگ جو نہیں جانتے آپ جانتے ہیں کہ یہاں اس کھان ہے یعنی برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو کہ جاننے والے ہیں نہیں جاننے ہیں اور جہاں تک کہ اسلام کے نزدیک ایسے ان کا تعلق ہے اسلام کے نزدیک پھر اتنی اونچی اور اعلیٰ چیز ہے کہ اس کے کر کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی بلکہ بعض علماء کے نزدیک تو اللہ تبار تعالیٰ کے حساب میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو شخصیت دینا تو مناسب نہیں ہوتا لیکن بہت بار ضرور کے لحاظ سے اور ادا کے لحاظ سے ایک کی جو سکھ ہے وہ تمام کتاب کرنی چاہیے اور امام نوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا کہ مجھے سفارت میں بلکہ تمام انبیاء دیا کی سفارت میں امریک سے پر جو ہے ان کی امویت کی ہوتی ہے تو نظیت حقیقت اللہ کی علم کا ضرور ہے اللہ کی علم شفت ہے جو کہ نقیبت کھلتی ہے اور اس چیز کو لے کر آگے بڑھتا ہے اور جو کتنی اونچی چیز ہے تو اس بنا سے جیسے قرآن نے کہا کہ ہم نے رفا ہے بلندی دی ہے ان لوگوں کو ان دن دل میں درجات ہم نے بلند کیا ہے ان لوگوں کو جو کہ ان کے رقص ہے اب تم کسے کہتے ہیں تو وہ تم کون سا ہے جس تم کی بنا پر انسان کے درجات بلند ہوئے اور جو سب سے اونچا چلا گیا اور اسے دوست کو ہمارے مندر حقیقت طور تم میں حقیقی یہی ہے اور تم میں حقیقی یہی ہے جو انسان پر خدا مند خدوس کی مارکت کے دروازے کو کھولتے بغیر شادی کے ان میں جگائے حق میں نمایا حق بتا دیتا ہر وکیل جو کہ حق بات کو نہیں بتاتا وہ باطل ہے تو وہ اللہ کی بات سے ہٹانے والا ہے اور جو علم کون سا ہے جو کہ انسان کو خدا تک پہنچائے تو وہ علم پہنچتا ہے جو کہ انسان کے باقی جو خدا انصاف کے ساتھ کام کرتے تو وہی علم ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں تک کھولا جاتا ہے اور سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے سینے اس علم کے حامل بنتے ہیں اور جس طور پر حضرت اپنی شان کے مطابق خدا کے علم کا حامل ہے تو اس کا علم انتہائی اچھا اور آلہ ہے کسی طور پر سبھی منتیات سبھی وقت محمد اس کا کیونکہ مبنیت کی سیاحت کے مقام پر پائے ہیں تو یہ جو کہ آپ کی ذات سے سازت ہوئے وہ تمام علوم پر سیاحت رکھتے ہیں اور ان علوم کا کوئی بھی تین مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس علم میں حقیقت کے لحاظ سے جو علم کھولا گیا تینوں مبیت پر وہ کا علم ہے محمد محمد اللہ وسلم پر علم خدے ان کی نوعیتیں دو ہیں ایک علم وہ ہے جو کہ فرشتے کے ذریعے سے نبی ندی بادلم کے پنکھ پر باہر سے ڈالا گیا اور آپ کے پن سے متاثر ہے وہ علم کر جبیل امین کے راستے سے اترا اور اپنے الفاظ اور معانی اور اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ سب کمانی نمای ہے اس نے محمد اللہ وسلم کی تو ذہنی اور کسی حیثیت کو تک نہیں جیسے کہ جدید امین قرآن کے معنی میں امین ہے کسی کو تم ہمت مسلم اس قرآن کو لفظ معنی کے لحاظ سے لینے کے لحاظ سے امین ہے اور پہنچانے کے لحاظ سے امین ہے بھی فرشتہ جو ہے امانت والا ہے تم محمد مسلم بھی امانت والے ہیں آپ کے نہ خود نے اس میں کام کیا میں آپ کے دل میں اس میں کام کیوں کہ سے چاہ رہا ہوں آپ کے لیے کتنا اچھا جانا چاہ رہا ہوں میں آپ کے دن میں اس نے کام کیا میں آپ کے دل میں اس نے کام کیا میں آپ کی شخصیت اس کا اثر انداز ہوں یوں کہیے بلا تشریح کہ قرآن کریم ایک معنی میں بلا تشریح بلا تشریح جبریل کی کو سمجھ سمجھے جاتے کہ ایک اچھا پیش ہو اور پیش میں جب بات آئے تھے شاید میں تو الفاظ بھی کہنے والے کے ہوں گے ان کے اندر جو نائن ہوں گے وہ بھی اسی کے ہوں گے بھی اسی کا ہوگا اسی طور پر قرآن کریں گے محمد شفیم کی بات کا پتھرا یہ الفاظ اور نامی ہے ہر ہر کے ساتھ خدا کا کلام ہے کہ سنا تو دین کا کوئی سفر ہے تو محمد شفی کا جہاز ہے آپ بہت سے آیا تو کہا صاحب کہ حق بننا ہے تو پھر حق کے نظر خدا نے حق کے ساتھ اتارا تو وہ حق کے ساتھ اترا یعنی انسان تک پہنچنے میں جو دونوں راستے کے لیے انہیں دکھائی دیتے ہیں ان کا رابطہ یا محمد قسم کا رابطہ ان دونوں رابطے میں سے کون کی ایک طرف سے ہندوستان میں ملاوٹ کی ہوئی تھی سب کا سب کا چلا ہے اسے ہم جب یہ مچھلی کا کہیں جو کہیں جو گئی ہے تو دوسرا دن جو محمد قسم کے تین سب اس اس کی حقیقت کسی سکتی ہے کہ محمد قسم کا رقم دیکھیے کہ لہانے کا پانی ہوتا ہے وہ دل کے اندر سے پوچھتا ہے اور اس کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اس کے نمایاں ہوتا ہے اس کے اندر سے سے کو جایا کرتے ہیں جیسے اندر سے پھوٹے پھوپے چلے ہر کے سے مولانا روپ کے انسان کو کل کراتا ہے اور کہا گیا ایسا دنیا دنیا جارا اور مقام چندری ہے حد سم ہے کلام مولانا کرواتے ہیں ہر سب کے بغیر جیسے دلا کے سندھی کہیں کتا ہوتا ہے کسی کے الفاظ سے نہیں ہوتے آواز تو نہیں ہوتی لیکن ایک چیز اندر آ جاتی ہے اسی طور پر اندر سے خدا کا فلم باقی بھی اندر سے ٹوٹتا ہے الفاظ کا جانا جیسے وہ دوسرا کام دیتا ہے تو میری وہ فلم جسے کہ ہم حدیث کا کہتے ہیں اس کا سوچا اصلی بھی خدا کا فلم ہے لیکن الفاظ محمد لسلم ہے اور اس میں صرف اتنی بات ہے کہ جو حدیث کچھ ہوتی ہیں وہ اس کا مفہوم الفاظ کے ساتھ محنت کر چکے کہ جن پر ڈالا گیا اس کے ساتھ کی زبان سے جو الفاظ نکل گئے یہ تو بھی یعنی فلم کی جو بنیاد کس بنیاد سے کہ دین کا علم محمد قسم کی بات کو ظاہر ہوا یعنی دل کر کے کہ جتنے بھی علم محمد قسم کی بات کے کارن سے وجود میں آئے وہ اہلیہ میں زندگی جات نہیں کہیں جائیں گے بلکہ انہیں اہلیہ دلا دیا کہا جائے گا ہر لیکن محمد لسم کی بات سے ثابت ہوا نسبت شامل ہوگی محمد لسم کے ساتھ ان کی نسبت ہسلی یعنی نمبر کے لحاظ سے سیلوں کے لحاظ سے یہ ہے خدا کی طرف ہوگی محمد نحمد عظیم الہیہ کے حامل ہیں محمد نحمد عظیم الہیہ کے عالم ہیں محمد ہم عظیم الہیہ کے قاتل ہیں محمد نمبر عظیم الہیہ کے پہنچانے والے ہیں یہ بات کو جتنے بھی پیسے خدا کو لے کر بیٹھتے ہیں خدا کو سن کر بیٹھتے کرتے ہیں بلا جن کے آزاد کے لیے ان کا آزاد ہندو ہے اور ستر تک ان جو ہے وہ کتائی گئی ہے اور خدا کا پوجا تقریب ہے اور پھر خدا کا دن محمد شفیع کی ساتھ تک آیا ایک آپ نے اسے اپنایا ایک آپ نے اسے اپنی زندگی میں سمویا ایک وہی کی آپ کے جب اسے آنا کی صورت میں وجود میں آیا جتنا بھی علم ہے علم پہ یعنی دیکھیے علم کو آپ اس میں الگ سمجھیں ان یعنی عام طور پر ان کو معلومات کے معنی میں لے لیا جاتا ہے دلی ملک جو ہوتا ہے جو میری معلومات نہیں ہوتی دلی ملک جو ہے وہ اللہ کا ملک ہے تو وہ بطور مالک رحمت اللہ علیہ نیند ایک اللہ کا نور ہے جیسے اللہ تعالیٰ بہت سا غیر ادا ہوا تو علاقے نہیں جو کہ اللہ کے مین جنگوں کے جنے کو سب کی سے اترتا ہے یہ ہندو قانون ہے جو کہ بندے مین کے پل پر بارش ہوتا ہے اس کا سینا روشن ہو جاتا ہے ہرائی کو کھلنے کے لیے دوستوں میں جا سکتے کریم جب انہوں نے سیلا کیا جو کہ سبا کی طرف سے پاس ہیں ان کی نمبر کچھ سختی ہوتی ہے آپ دیکھتی ہے لیکن آپ دیکھتی ہے اپنے سکھ کو نہیں بلکہ آپ اپنی بیمائی کو دیکھتی ہے آپ اپنی بیمائی کو دیکھتی ہے کہ جتنا وقت آپ کا آرم کائنات کا آرم آپ اسے اپنی آنکھ سے دیکھیں گے لیکن آپ کی آنکھ سے نہیں دیکھے گی آپ کی آنکھ کی سے دیکھے گی اسی مدد پر جیسے کہ اس آنکھ کے لیے اس آرم سے دیکھنے کے لیے اس بیمائی کی ضرورت ہے حقائق کو جاننے کے لیے آخرت کو جاننے کے لیے خدا کے علوم کے جاننے کے لیے ان کے سمجھنے کے لیے جس بیماری کی ضرورت ہے جس نیو کی ضرورت ہے اس کو ہم علاج علوم چاہتے ہیں علوم ہے جو ندیوں کے ذریعے سے انسان تک کھولے جاتے ہیں جب علوم انبیائی آئیں گے تو ان کا سرسر آپ کے دلوں کا ہوگا خدا والے میں کا اتنا گے اس وقت ملک یہ ہوگی کہ آپ کا دل کھلے گا یا مقرال کہتا ہے کہ جب کا گا سر اسلام اور ہند میں بدل جو ایک اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی تک قائم ہو جاتا ہے جب وہ روشنی آتی ہے تو سینوں جو ہے روشن ہو کے ہر کو دیکھنے لگ جاتا ہے جیسے کہ چیزوں کی آپ اپنی آپ کو دیکھ کے سکتے ہیں کہ یہ لکڑی ہے جو لوگا ہے یہ پانی ہے جو دودھ ہے اسی طور سے یا پھر آپ اپنی آپ سے دیکھیں گے اور جو جیسے بات ہیں وہ چیزوں کی تک عقیدہ لایا جاتا ہے یا موت کے بعد والی چیزیں ان سب کی کی طاقت اس علم سے حاصل ہوتی ہے ان لڑوں یعنی میں مدد کرتے ہیں ایک علم جب سے انسانوں کو دے دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ انسان کی ویسی ہے ایسی نہیں ہے کہ اس کی زندگی ان لوگوں کی طرح ہو جائے جو کہ اس علم رکھنے والے ہیں جیسے پرانی ہے فرمایا ہے اس مقام پر ہر جیسے زندگی بن ہری ہر ہنڈریڈ سرک آنا بن سکتی دیکھو کیا گرم اور کچھ دن اور سارا برابر ہو سکتا ہے کیا دنیا بولنا دنیا برابر ہو سکتا ہے اللہ کے علم والا دنیا ہے اور اللہ کا علم کے حاصل نہیں تھا آج کے لحاظ سے بنا دینا ہے تو اب جو عالم ہوا آخرت کے لحاظ سے خدا کے علم کے لحاظ سے جو جینا ہے اور نازینا جو ہوتا ہے جسے ایک دکھائی نہیں دیتا تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے ایک سب سے پہلے جینا جو دنیا میں آئے آپ والے آئے یا انڈیا والے اور انبیاء علیہ السلام کی اس بیماری کا نیوز جو ہے وہ منتقل ہوا امت کی طرف تو امت کے ہر ایسے کی منتقل ہوا لیکن جس نے ان علم سکتا ہے وہ سب سے پہلے خدا کا جاننے والا سکتا ہے ان میں کا حاصل یہ ہے کہ ہم خدا کے جاننے والے بنے خدا کے پہچاننے والے بنے خدا کی معرفت والے بنے خدا کے حقائق کو سمجھنے والے بنے یہ حیات کی حقیقی کی راتوں سے بات ہو جائیں یہ سمجھیں دنیا میں ہمیں پورا پورا کرشنا اس دنیا کے اعمال کا ہوتا دکھائی دیتا ہے سب ہمیں دکھائی دیتا ہے کیونکہ رہا ہے لیکن جب ان میں اپنے آئے گا تو ان میں آنے کے بعد پہلی بات یہاں سے گزر کر آئے ہی یہ ہوگا کہ اس میں چیز کرنے جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس پورا کا پورا کائنات کا نظام اور ان ذات کے قائم میں ہی خدا کی ذات کے قائم ہے یہ حکمن آواز حالات جو کچھ پیش آ رہا ہے یہ خدا کی ذات سے آ رہا ہے خدا اس کے کرنے والے ہیں یعنی سب سے پہلے جب تمہیں لفظ آتا ہے تو انسان کا تعلق محمود سے ایک معنی میں پتا ہو جاتا ہے یا یوں کہتے کہ مخلوق مغلوب ہو جاتی ہے مخلوق کا تعلق تو کا پیدا کا کام نکال جا ہے اس وقت تم نے نہیں گرانوں کے نتیجے کے طور پر انسان خدا والا بنے گا اور اس کی نگاہ میں ہر اللہ ہے وہ نیچے چلا جائے گا خدا خدا سفر مقام کا ہر اینڈ اس کے دھیان میں بسے گا اور بات سے اپنا مقصد زندگی بنا کے وہ زندگی کی ہر کا قدم اٹھائے گا اور خود جب قدم اٹھائے گا تو اس قدم کو اٹھانے میں سب سے پہلے اس کا مقصد کیا ہوگا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو اللہ کی رضا حاصل کا ان کا الگ ہم لے کر آئے ہیں یعنی زندہ خدا کی رہا تو پتہ بھی چلے گا ابھی ان کے کے اور ان کو کا امر ناخت لاگو سے معلوم ہوگا تو پھر اس کے بعد تیسری چیز پہ ہم سب کھلے گی وہ کیا ہوگی دیکھو جن سے ان لاحیا سنتے ہیں وہ اس کے امین ہوتے ہیں جن کا اللہ کا علم خدا وہ اس کے امین ہوتے ہیں سب میں اور یہ اللہ کو جب اعتراض کیا گیا کہ آپ اس احادیث کیوں بیان کرتے ہیں اور ان کا حال یہ تھا کہ پچھلے دور میں جس وقت تک ایمان نہیں نکلتا تھا تو بعد کے دور میں جب کہ فلکار اندر ہونے لگے تو مسجد کے ساتھ ہی جیسے کہ ان کا بنا کیا جاتا تھا دوسرے خلفا آتے تھے اور ان کے ساتھ ایک مقصورہ سرکار میں بنا دیا جاتا تھا اس راستے سے وہ آتے تھے تو یہ محراب کے قریب کھڑے ہو کر بہت سارا حدیث بیان کرتے جاتے پانی نبی اللہ سن تالا کے پاس نسل یعنی مختلف ناموں کرتے رہے ان کا نام لے کر حدیث کے یعنی کیا بیان کرتے ہیں لوگوں نے اعتراض کیا کہ ابھی ہوگا تم تلاش کرنے آئے تو اس کی علاج کی بیان کرتے ہو کہنے لگے اگر قرآن کی دو آیتیں نہ ہوتی اور میں دو قرآن کی آیتیں کہوں تو کہنے لگے کہ میں قرآن کی کوئی بات بھی تم لے ہوں لوگ یعنی کی کوئی بات بھی تم تک بیان نہ کرتا اور وہ آیتیں ہیں جس میں یوں کہا گیا کہ دیکھو وہ لوگ جو کہ چھپاتے کر مجھے لگ کی کی پورے تو تم طاقت نہیں میں ترجمہ کر دیتا وہ لوگ جو باتیں ہیں اللہ کی آیاتوں کو جب سے ان پر بہت کر دی گئی قیامت کے دن میں سخت سخت ادا کیا جائے گا کرنا ادا کیا جائے گا پر میں نے اگر قرآن کی آیتیں نہ ہوتی تو میں ان سے ایک بات بھی بیان نہیں کرتا میں پوری یہ کر رہا ہوں کہ مجھ سے ان میں نہ ہی کچھ کھلا ہے اور مجھ سے لازم کر دیا جائے تو میں سے آگے کر چاہتی ہوں اسی طور پر مسلم مطلب کہ انہوں نے پتے ہیں گھڑا نکلتی ہیں حضرت حضرت ناری کروایا تھا کہ جس وقت ان کی موت کا حق پایا آخر تک پایا تو انہوں نے جو روایت کیا منتا نے لال راشٹر بدلا بہ من جنگا جو کہ لال راشٹر چند کہے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا اور مسلم کے لگ بھگ انہوں نے یہ بات اس لیے بیان کی کہ انہیں بیٹھا اس چیز کا کہ اگر کوئی دنیا سے چلے جائیں چلے گئے تو ایک ان کا حصہ کہ محمد قسم کے بعد سے ان پر کھلا تھا جو دنیا سے معلوم نہ ہو جائے ان ان امانت ہے کہ دن کے تک پہنچائی جائے گی اور اگر ان اگلے تک نہیں پہنچایا جائے گا تو ان اگلے تک نہیں پہنچا جائے گا تو رنگا دن شروع ہو جائے گا دن کا حصہ شروع ہو جائے گا ان کے ساتھ الگ ٹائم ہے اگر ان میں دیش یا کم نظر نہیں گا امر نہیں ہوگا یا امر نہیں ہوگا دھم نہیں ہوگا اس بنا دراصل تم کہا جائے کہ ان بارے کا لازم ہے کہ جو ان محنت جانتا ہے اس کو لگایا ہے یہ آئے حدیث کروں کہ جس لال اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اس نے کہا تھا کہ ان الفاظ کے لوگوں تک اگر تم پہنچا دے تو لوگ اس کا غلط ایک مانا سمجھ ہے الگ سے حاصل نہ ہو جائے لال باجپا کے کہنے کا یہ ہے جیسے کہ دوسرے میں آتا کہ جس نے جس نے کہا لال راج ملا یقین کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا اور اس کا حق اس نے ادا کر دیا تو پوچھا اس بات مدلیہ سے کسی نے تیار اللہ اس کا حق کیا ہے پر نایا کبھی اب اللہ کرنے کا حق یہ ہے کہ تمام چیزوں کے ہوئے تھے جس چندر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تو کر رہا تھا کسی طور پر روایت ہے کسی نئے طرح کی سرد کو بار کروایا اس راشن سہت کا ایک حصہ میرے پاس دنیا سے کچھ گائے پریمش کے دن یہ کو بھی نہ کرے تو کیا شکل کہ ان بندے سب سے کفایت کر جاتا ہے یہ بات کفایت نہیں کرتی یہ بہت بند رہنا چاہتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس سے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے کمانا کرنا چاہتے ہیں کہ سب پہلے روز کی تین اس دن میں سب کا کرنا دیتے ہیں لیکن تین کا لینا تین کا لینا جو ہے اس سے کافی نہیں ہو جاتا کہ آپ تین بار ہو گئے پھر آپ نے تین کا حق ادا کر دیا کوئی زندگی کی قیمت سے نتیجے سے حفاظت ہو اس لیے قرآن میں آتا تم نے مجھے اللہ ان کی بات نہیں کر اللہ کے بھی لوگ حقیقت میں بچتے ہیں جو خدا کے علم شہید کو رکھتے ہیں یعنی جتنا علم آئے گا اتنی خدا کی خصیت آئے گی تو جتنی خدا کی خصیت آئے گی جیسے دوسری حدیث میں آتا ہے تو خصیت میں نتیجہ ہوئی ہے کیونکہ یعنی سماج کے بات کرتے ہیں اللہ ہمیں اصل کا یہ محت ہی نہ دنیا میں دنیا ماتھی ایسا ہم پوری چاہتے ہیں جس کے بھائی ہو جائے ہمارے محسوس کراست سمسار کے ہیں بات ہے اما لا وا تم بندہ رسی رائے تن میں تم سے زیادہ میں تم سب سے زیادہ خدا اللہ کا علم رکھنے والا ہوں تو اس وجہ سے میں تم سب سے زیادہ خدا سے کرنے والا ہوں اور جب ریاست کے مد میں تم سب سے زیادہ خدا پرداپت کرتا ہوں یعنی ہم رپل میں ماہ ہی آتا جائے سب سے ہی آتی جائے پتلا پیدا ہوتا چلا جائے سب سے بڑا مستقبل بہت ہوگا یہ سب سے زیادہ علم کا رکھنے والا ہے اور اگر سپنا ہمارے وکاس میں نہیں تو ہم علم سبھی کے رکھنے والے نہیں علم لیے ترمی کے مطمت محمد فصل فرمایا اور ہم نا سمی آئیں تو قانون تین زندہ اللہ میں تم سے تباہ چاہتا ہوں یہ تو نفر نہ دے کا نفر نہ دینا کیا ہے آپ ایک پک لگاتے ہیں آم کا لیکن اس آم کے پک میں نہ پتے آئے نہ پھل آئے تو کہا جائے گا اس پک میں پھل نہیں دیا اگر اس میں پھل آ جائے تو وہ آم کے تخت کا فائدہ ہوگا اسی طور پر اس ٹم کا نتیجہ دوسرا ہے خصوصیت ہے تو وہ علم فائدہ نہیں ہوگا کسی نے کہا ایسا کہتا ہے کہ ہاں، جب سر میں ہمارے پاس جب سر میں صاحب تھی ستھ سد کا تھا جب سب پر کشنا چلنے لگی اس پیڑ میں چلنا سو اس کے ساتھ تب کا سخت سخت ان میں کا باقی نہیں جا سکتا امام شاخ کے جو ہے کہ جو لفظ ہیں ایک ہندوستان کے ساتھ وقت کہ یہ اللہ کا ملک ہے تو یہ آپ کو نہیں دیا جاتا ان میں حقیقی اور میں ہوں جو ہے یہ گناہ کے ساتھ ساتھ نہیں رہتا گناہ کی دن میں کی حقیقت کو ان کے نیل کو ان کی بچوں کو ختم کر دیا کرتی ہے اس لیے کہا ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر ان کی بچوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کے درخت کو صاف کر لو اور ان کا درخت جو ہے کا دن ہے اگر دن درست ہو جائے گا تو وہی باقی رہے گا ورنہ اس کی برقات کافی نہیں رہیں گے یا انوادات کافی نہیں رہیں گے اس کا حاصل کافی نہیں کرے دل کی صفائی کا تو دیکھیے نا پرانی کریم ہے آپ نیا آپ جو ہے آپ کر رہا آگے کاف ہے آپ کے سرائی کا معلوم نہیں ہوگا آپ کا تعرا نہیں جب دریا بس تلاوت بھی ہے آرٹ کی تلاوت بھی ہے تو تلاوت کے ساتھ جن کی سفائی محسوس کی ہے ضلع کو بھی پاس کریں بسر مطلب کو بھی پاس کریں اور اس کے بعد خود قانون کتاب تعداد ہے اپنا ڈالے گی اور بہار کی نہیں آئے گی جہاں برتیاں بھی ہو جہاں کافر بھی ہو اور جہاں فیصلہ کرنے کا بھی ہوتا کی کھیتی سکتے کو ساکار نہیں کی جا سکتی اس کے لیے کہتے ہیں کہ یعنی دلوں کی صفائی جو ہے وہ ان کا پتا ہے ان کا پتا ہے دلوں کی صفائی ان کے ساتھ ہی رکھنے کے لیے جب یعنی ہمارا یوگ جو ہے ان یعنی دن جو ہے تو میرا احساس کا نام نہیں مطلب میں مالک کے نئی سمجھ میں کر سکتے رہا کر سکتے رہا کا نام نہیں ہے کتنے زندگی ہے پھر میں کتنے تیار سے آتا ہاتم نام نے ہاتم کے بھی ہمارے پرواز کیا اچانک کے دائر کیا ہے تینوں کے لیے رہا ہے اور غیر مطلب صاف کہ ان کا جو سب سے پہلا حصہ اٹھایا جائے گا وہ نماز کا خصوص ہوگا اور خصوص آپ جانتے ہیں آپ مدد کی کتابوں میں دیکھ لیجیے آپ تو خصوص اس سکون کی کیفیت کو کہتے ہیں اور جو کہ اللہ کے گھر کے حال ہے انسان کے قرض میں بھی ایک سکون کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے اور انسان کے جلاوت ہیں وہ بھی اللہ کی قیمت سے خاصے اور خاصے اور سکون ہو جایا کرتے ہیں یونیورست کے حال کا نام ہے آج نہیں چاہتے سکتے پنج کا نام نہیں چاہتے آپ ہم اسے کہتے ہیں خصوصے حقیقت ہے امن کا نام ہے لیکن حدیث کے لفظ میں ہے کہ جو پین چیز اٹھائی جائے گی وہ نمازوں کا مسود ہوگا ان کے لفظ ہے ان کی پہلی چیز سے اٹھائی جائے گی وہ کیا ہوگا کیا مسئلہ اندر میں وہ کیا جو ان کے نتیجے کے طور پر پیدا ہوتی تھی کوئی بھی ان کا نام دیا جا سکتا اور اس کے بعد سنایا چلی جائیں گی آپ جہاں تک کے حصہ ہے سورت نماز کی جو ہوگی یہ آپ کی ہوگی یہ دن کی اٹھائی جائے گی میں ہم نے کہا تھا کہ دیکھو کرنے لگنے میں ان میں ہمیں دونوں کیا ہے ان میں ہمیں دونوں بچہ ہے دونوں سے چل رہے تھے ایک ایک خدا کے ساتھ سے چلتا تھا کہ وہ ہمارے اندر سے سندر تھے سفائی سے کو کے سکتا آتا تھا تو جب ہمیں کا نہیں چلا ٹائم میں آتا آ رہا مدیش صاحب نے ایک نیا بخاری کی لگایا تھا کہ میری مثال ان کی مثال جس کے ساتھ میں دن تک بھیجا گیا ہوں بارش کی زمین کی ہے کہ بارش کسی زمین پر برستی ہے اور اگر زمین ہے تو اس تاریخ کو بنالے گی پانی کے اپنے اندر بھی نہیں رہے گی تو لوگ کے تعداد بھی ہوں گے اور اس میں بھی نہ لائیں گی سب کے تعداد بھی ہوگی لیکن ایسے لوگ جو بندوں کی طرح ہیں وہ اس کی طرف ترقی نہیں کریں گے تو کے لوگ کے نہیں ہوتے لوگ تم کو نہیں لیتے ان کی ساتھ ان سب سے پیسے ایسے بندوں کی ہے جو کہ کو نہ تو لیتے ہیں تو نہ تو سنبھالتے ہیں لیکن جو ان کو رہیں گے ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی حقیقت لے گے سنبھالیں گے سب سبھی کے ساتھ آج تو خود بھی بھی فائدہ فائدہ اٹھائیں اٹھائیں گے گے تو تو ان کو انہوں نے یہ کیا یہ تھا کہ ان میں ہم آئے گا تو اس کے ساتھ یقین ملا اسی اباس میں پورا سرائے گا یا نہیں تھا متعلق کللہ حل کا تعالم ہے تم سناہ سب سال میں کلکال یا ترمت سمجھ رہا ہے یقین تم لکڑی میں جانے سنگھ یقین تھا دلائی کا نہیں واقعات کیا کرتا بھی ہے جو سے کھل جاتا ہے تو انسان وہ کہ تم پر جبانا بنا آپ کا آپ کا نیا آزاد آپ کا بھی نہیں سکتا اسی طور پر ان کے ساتھ بھی ان پر جہائی چیز تھا ان کے آزاد سنتا انسان کو پیچھے نہیں سمجھے گا تو سب سے پہلا سمجھا ان کا کیا ہے وہ میں سکے گا یا اپنی جیسے تعارک کی گئی جائیں گے جتنا انگل یقین چلا جائے گا اتنا یقین خطاب ہے خدا کے والے اتنا اس طرح حضرت کی زندگی پر کرتا چلا جائے گا نتیجہ جو ہوتا چلا جائے گا تو انسان آپ کی زندگی یہ سب کا کرنے والا بنے گا اور انسان کی زندگی میں انقلاب آئے گا جو انسان کو جن آرام سے بدل کر سکتے گا عالم جو ہوتا ہے وہ صرف عالم نہیں ہوتا دیکھو کی بات ہے کہ ہمارے بڑے بنائے کرتے ہیں کہ ان میں عمل سے الفاظ ہوتی ہے ان میں عمل سے آتا آتا ہے ہمر اس کے دار آتا اور تو اس میں ایک اتر اچھی طرح کے اچھے ہیں کے اب جب لال کے ساتھ سمجھ جاتا ہے وہ ہے لال لان تو یعنی ان جو ہے ان سے جو ہے سب تو ایک ہند ہوگی اچھے آ جائیں گے اس کے اندر ہوگا کہا سے دن کا کیا ہے مدد کہ انسان کے اندر یقین سدامندی پیدا ہو جائے اور یقین سلامندی کے نتیجے کے طور پہ جس کی بات ہے انسان کے اندر سے بھی امریک زندگی پیدا ہو جائے آنند جو ہوگا وہ باہر ہوگا یا دان جو ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس صرف جاتا کو بچانے والا ہو تو اس کو بچانے میں کرنے والا اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہوگی کہ ان کا تقاضہ کیا ہے علم کا پتہ یہ تو نبی پاک لسن کی ایک حدیث ہے اور آپ کی حادی یا سب کرنا نبی پاک لسن میں دیکھتے جو جواب دیکھتے دیکھتے جو جناب انسان سنا کے ساتھ پسند اللہ خدا بتا رہا ہوں مجھے جناب قانون کے ساتھ یعنی چھوٹی بات اور سمندروں سے زیادہ معلوم بازی باتوں کے ساتھ ہوتا احادیث نتیجہ جو حقیقت کے لحاظ سے ہمارے مشورے اسٹاف تھے یہاں لوگوں نے حدیث کا انکار کرنا شروع کر دیا کہنے لگے اگر یہ آج افغان کے ہاں ہوتے مسلم میں ہوتے تو انہیں محدود کہا جاتا دلا میں کہا جاتا کی تو تعلیمات جا رہی ہیں کہ اگر کافی حصے میں لے تو وہ بھی ایک حدیث کو اگر آپ دیکھیں تو سمندروں کے سمندر شنا کے ہیں تو سرمایہ ایک حدیث میں سناتے ہیں نظر مطلب اللہ سب سامان سہیا بدل کما سمیا فرمایا سارا سب سب ساکار اس جس نے ہماری کسی بات کو سنا پھر اس نے اس کو پہنچا دیا پھر سے جا کے اس نے ہمیں سنا ہم سے سنا ہے اور دیکھنے کے ہے کیا بات ہے نبی بات کرتے ہیں کسی نے کوئی بات پھر لا بھی ہے خدا کی بات ہے ہم نے بچن کے مدد مطلب سے اب بات ہوئی تو بات کا ہے اس پر بات ہو گیا کہ وہ بنرا سے جب صحابی کے حدیث کہتے ہیں ہیں تو کہتے ہیں سمجھ کو جمایا بندی تو میرے دل میں اسے سنبھالا جی۔ کہنے میں سن دل میں سنبھالا اور دل میں سنبھالنا سنبھالنے کے بعد اگلی بات کیا ہی اور یہ بات یہ ہوئی کہ پہنچاؤ تو پہنچانے پر محمد کا تم دعا کیا دیتے ہیں اللہ سے تب کو سے کیا بات ہے اور تعداد تھی دیکھو جیسا کام کرتی میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضور نے اپنے علی کی ہر کام کی ہے تو جیسے کپتان کھیتوں کے لیے لہرانوں کا ان کی آزادی میں سب کی کے تعداد کا طریقہ ہے ایسے ان میں اللہ کی دعوت تبدیل ایک تین کے روپ کو پہنچانا دین کی شاید دین زندگی کے لیے شہادی وہراجی کا اگر ان میں دین آتا رہے اور پہنچایا جاتا رہے تب تک تو دین قائم ہوگا جب ان میں دین نہیں ہوگا دین باقی نہیں رہے گا تو اس لیے گویا جو حقیقت پانی کی ہے وہ دن میں دور کے پہنچانے کی حیثیت ہے ان کی بتا کے لیے وہ جب تک دن میں صحیح باقی ہوگا جبکہ دل میں صحیح صحیح کر پہنچاتا جایا جاتا رہے گا اس میں ایک بات سطح سے پہلے دوستوں جاتا کہا لوگوں سے باتیں کرے ان کی اپنا پیسہ بات نہ ہو تو تمہاری بات کو پورا بڑے کرمچاری کر دو اور یہ حکم ہے کہ زیادہ حکمانہ حسین کیا ہے ان کا ان کا بتایا ہے یہ تیسرا پکاتا ہے ان کا تیسرا پکاتا کیا ہے کہ جس ٹین کے ہو یہ تمہاری یہ محاسن نظیت ہے تو لاس ندیت یہ کسی شاخت کی جاتی ملتی سے دور ہوتی یہ امانت ہے جس امانت کو جس کو پہنچایا جائے گا تو اس کی جہاں تک کہ ہر نبیت کے قریب سے معلوم ہوتا ہے وہ تین جاتی ہے ایک بزرگ اس علم کو لے کر زبان کے لحاظ سے دوسروں تک پہنچاتے چلے جاؤ یہ بات کہیں کری کو دوسرے تک پہنچاؤ لیکن پہنچانے میں یہ سب اختیار نہ کرو میں نے کہ اپنی بارے میں کیا جب کو یاد لیے کی ذہن سے حیثیت کو دیکھتے ہوئے ان کی ہر بات کو ایسے مہدے سے تیار کرے کو جو لینے والے سنبھالنے والے وہ قبول کرنے والے تک چاہیں اگر انہوں نے قبول کر لیا تو بات بن جائے گی اس میں دیکھو ایک تو طور پر میں اکثر کیا سکتا ہوں کہ دین کے متعلق لوگوں کے دنیا میں جو شکو کے سدھارت کے ساتھ ہیں وہ اس وجہ سے نہیں آتے کہ دین میں دل خراب میں کوئی خراب نہیں جو دن میں شکشت ہے نا خدا کا دن ہے اس خدا کا دن ہے جس میں ہمارے پیڑ انسانیت کے لیے یہاں پر ایک شخص ہوگا موٹا ہوگا پتلا ہوگا کالا ہوگا گہرا ہوگا ہندی ہوگا سندھی ہوگا امریکن ہوگا لڑکر ہوگا جو بھی ہوگا ہزار کا تعالیٰ نے ہر کے لیے ہر ایک کی ضرورت تلاش کی تھی اور ہوا گیا کا رکھ دیا پھر انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے جس طور پر ہوا ہے لطیف کی بتا کے لیے اسی طور پر تم نے لائن ہے کی بتا کے انسان کی سبھی کی زندگی کے لیے تین کی زندگیوں کے لیے قرآن نے کہا اس حساب سے کہ محمد قسم اس بات کو مان لو لے مان کو یہ جس سے تمہیں ہوا کا نظام حاصل ہوتا ان میں نبی اکثر مزید مطلب ہے اور اللہ تعالیٰ نے محمد وطم کے علوم بھیجے یہ یقین کر لیں پل میں محمد قطم کے علوم صرف عرب کے لیے نہیں تھے کسی خاص کرانے کے لیے خاص نہیں تھے یا کہ راہ کرانے کے لیے ہے ان سے قیدی میں ہیں ہر بنانے کے لیے ہیں اور دیکھو پھر سے پہلے والا ہوگا پھر زیادہ سات سے پیسے کا کے اندر ہوگا اور کسی حالات پھینکے کا ہے جو بڑے اب تک غلط کو اپنا لیں گے یہ چھوٹے چوبیس ہٹا چھوٹے کو اپنا لیں گے اور کرنے کا میرا مثال یہ تھا کہ تم فوراً نہیں یہ تو کسی صحیح سوچ والے کے لیے خرابی کا سبب ہے خرابی اس تالاب سے وقت تعداد ہوتے ہیں تین بجے سے آتے ہیں یا تو یہ ہوتا ہے کہ جس بات کو آپ پیش کر رہے ہیں آپ نے دین کی بات کو کبھی سمجھا نہیں اس کا غلط اس کو آپ نے پیش کر دیا آپ نے کہیں سمجھا تو ہم اس کو پیش کر دیا ایک یہ بنتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جس شخص نے دیا اس شخص نے صحیح سنا نہیں صحیح سمجھا نہ اس طرح سے لاپ پیش آتے ہیں یا یہ کہ آپ کا جو سب جو بیان ہے آپ کے سمجھانے کا جو طریقہ ہے اس کٹنگ کے سمجھانے سے رخ سے معلم کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ معلم قانونی ہو معلوم امین ہو ہے کہ ان کا پتا ہے کہ ان سے پہنچانا ہے اس میں اپنی نقصانی حساب کو بہت نہ میرے ان کا بلکہ ان میں سبھی کو دیکھ کر حساب لوگوں تک پہنچا دے اور اس وقت پہنچا دے کہ وہ ان کو اسی طور پر کو لینے والے بن جائے کوشش کے لیے جو چیز فائدہ ہوتے ہیں اس کا ادب نہیں ہوتا ہے کوئی بات کبھی کہیں بھی نہیں سب سر نہیں جاتی جو میرے والے کبھی رکھ کر نہیں جو بہت غلطی ہے اس کا نام ہے سب سے پیدا ہونے کا اور اس کے بعد اگلی بات آتی ہے تو یہ غالب کا ہے کہ وہ جس سب سے بات کر رہا جس سب سے بات کر رہا ہے اس کی جب سطح ہو جاتی ہے یہ نے کہا ہے کتاب ملازم قرآن سے نکل جس کی جانتی نے سوال کیا کرنا کہ جو قرآن مال بنانے میں سمجھ کے طور آ کر مکھی منتری رانی میں ساتھ کرتا ہوں ملانا ہاں جی؟ کیسا کرتا ہوں اچھا۔ تو ایسے کر رہا تھا مولانا نے کہنا کہ میں کی سلب جب سے دماغ ہم پر لگتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے باپ کو جب سے بات کرتا ہے تو اس کی چھوٹی زبان میں کسی طرح سے بات ہو سکتا ہے تو چھوٹی بات ہے اسے کی طرح کر سکتا ہے وہ اپنے سمجھنے سے چھوٹے بچ سے بات ہو سکتا اگر کوئی بات جو ہوتا ہے پورے اس وقت اتنا عام دماغ ہے کہ اس کا دماغ اور سے بات کر رہا ہے لیکن بچے کے لیے چھوٹا ہو جائے گا اسی طور پر دنیا بات کا پیڑ ہے کہ صحیح آنند جو ہے جو کہ دن رب دن نہ بچہ آنند قبلہ ادار ہے چمکا یہ اچھا معلوم ہے جیسے لوگوں کو ان کی حقیقت کے مطابق تعلیم چھوٹے علموں کی تعلیم دیتا ہے بڑے علموں سے پہلے میں پا کے قائم ہوتا ہے بنیاد قائم کی جائے گی تو نام اٹھائی جائے گی سب ڈالی جائے گی آپ کو ان سب ڈالنا ڈال دیں گے پہلے دیں سب بنیادیں اٹھائی جائے پلان کی جائے کو دیکھنا پڑے گا زمین تھکا کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ اس کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ لوگ کس وقت سے آپ کو لا رہے ہیں آپ باقاعد نہ ایک دین کے آرڈر یہ بہت دین کا علم جو ہے کسی طور سے جیسے کہ کو ہے کسی عیدا کسی کو تھا تلاش تھا ہے اس معنی کر کے کہ آپ اپنا کہیں بیان کر نہیں سکتے اور پھر یہ کہ اگر آپ نے کسی کو بنا اگر ہم بتا دیا تو آپ نے آپ نے آپ کر سکتے ہیں پھر دوسرے سے کہ اگر آپ نے اپنی تمام صلاح دیتوں کو ایک سے باتوں کو ان کے صحیح پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر میں اس وقت سے اختلاف کروں تو یہ سب اس بات کو چلا جائے گا کہ آپ اپنی شہر انسان کی بنا پہ یا کسی کی بنا پہ اس طریقے سے اختلاف نہیں کرتے اور اللہ علیہ کو یہاں پر دین کے لیے دین کے لیے وہ دین جس کے کے لفظ میں ہیں جس کے لیے جیتا تو دن کا جس دین کو پھیلانے کا کار کرنا بنا سکتا تھا آج ہم کے پھیلانے کے لیے سب لوگوں کا دین کے علم کا چلا سے اور ایسا اور بنا سکتا ہے جو دین کا دین کا کلاس آپ نہیں کرا سکتا انسان سو پوچھتا ہے دیکھتا ہے ثقافت ہے لیکن سب سے بڑے میں لمبیا حضرت محمد کی کو قرآن نے کئی طور پر نقل کیا ہے بڑا بات پیکشن مجھے میں اللہ کا باقی متحدہ کام لمبی جو حدیث پتا جن کے مقام پر آتا ہے وغیرہ تم گئی تھی نیما نیما علم کروں اور کہیں نہیں وغیرہ بننا لگی کم نہ کرو جسے وہ نو جس سے کہا اور معلوم سے سے سب گرم میں تھی وہ ہے اس علم کو صحیح کے سبھی ماہی سکتے ستیہ صرف ان میں سبھی کرو یہ پڑھائی والے بن جائیں اور پھر تینوں سے ان کے حامل جو ہیں ان کا صرف اتنا کام نہیں کہ وہ علم کو یہ ان کا کام ورک ہے کہ اپنی ترق کے ساتھ اس علم کو الگ الگ طرح پر رہا ہے اور تہارن سے آپ دیکھ لیں مسلم میں بھی آتا ہے تہاری میں بھی ہے جسے چاہ پایا تو نہیں دکھا کہ وہ ایک اور بھی خود چار کرتے تب دیکھیے اس کا کر مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو سہارے آتے ہیں مارے میں ہمارا ہے تو مسلم کو آیا وہ کہتے ہیں ساتھیوں کو کہ میں نماز پڑھا نبی پاک کا تم کی نماز کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں اور میں بتاتا ہوں مجھے چاہتے ہے نماز کا بتا دیتے ہیں اینڈ دنوں سے بتا کر کے اسلام چاہتے ہیں جنہیں دیکھ کر کے دکھا کر اینڈ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا آپ میں تمہیں یوگ کا طریقہ بتاتا ہوں تو کیا کہا ایک کام کرنے بنا میں بہت لگا منگوا دیا گا گرو کر کے بتایا کرتے ہیں امریکہ بتائی تھی کہ تم نے دن جو ہے پھر تین کی مدد تم نے بدل گیا دن نہیں ہے میں تم کے ہم سمجھتی سی کہ وہ عظیمت الہیہ جسے ہم سب اپنی طرف سے کہتے ہیں اسلام کے وہ جو لگیا نہیں ہے وہ بھی اپنا کے سے پیدا کرنے والے ہیں وہ بھی دل سے آگاہ سے پیدا کرنے والے ہیں مثال کے طور پر اردو کا حکم ہے لیکن اس ابھی کا دل نہیں ہے دل ایک کیا پیدا ہو جائے اور دل طرف وقت مانتے ہیں اس کی رقبہ کا یقین تمہارا ہنسکا نہیں پہ گا اسی مطلب ہاں، میں خود بطور مولانا سے کسی اس نے لکھا ہے لکھا ہے کہ مریض ہندی اور سورج کا جا جی، جی۔ کیا کہتے ہیں کس طرح ہے قیامت کا مولانا کی دعا میں کہتے ہیں خود قیامت سے قیامت سے احاطہ کا کر لو جو کافی ان کی تو صرف نظری رکھتی ہوتی ہے ایک ان کی ویکٹ ہے جو کہ بھائی جیسی ہوتی ہے اپنا ہر سماج ان کو ان کی اپنا سمجھا دے جائے گا آپ نے ان کو صرف سات احساس کر رکھا جو آپ کو دنیا کرے گا اور جب آپ کے اندر آئے گا تو بہت سارے اخبار کے دھندے سے نکل کے آپ کا اتنا لوگوں کی زندگی کو بنا دے گا میرا اپنے ویسے والے بات میں نے کہا دیکھو ایک تو بات ہوتی ہے میں آپ کرو رو ہوں اور اگر آپ کو بات اچھے خاصے کھاتے ہوئے بھی ہے ان کو لے جائیں ایک جوان ہوں اور دس کرنا ہو تو بہت میں کسی کا بچہ بن گیا اور وہ پیسے مار کے بہ رہی ہے تو اگر زندگی ہوگا پھر بھی آپ کو کبک کریں گے جن سامنے سال گھنٹے ہیں کو بچنا شروع کر دے تو ایک اگلی زندگی بولتی ہے تو تم کا اثر اور تم جو دیکھیں یہ سب علم کا نتیجہ ہوتی ہے بغیر طلب کی کیفیت کوئی بھی پیدا نہیں ہوتی بغیر علم کے جو علم آئے گا تمہارے دل کی کیفیت پیدا کرے گا تو جو دل کی کیفیت ہوتی ہے اثر انداز ہوگی تمہارے خارج پر تو جو تمہارے دل سے بات نکلے گی وہ دل سے اوپر کی اثر انداز ہوگی اسی لیے میں نے غالب کیا تھا خود بھی اب کرتا ہوں کہ دیکھو تم جب آؤ تو ان کے حقوق کو ادا کر دو ان کا ہر سب سے بڑا ان یہ ہے کہ خود خدا کو پہچان جو خدا کو نہیں پہچانتا سب ہاں اس نے کہا تم کتاب کو کیا جانو جانے کتاب ڈالو تو نہیں جا کتاب کو کیا جانو کا کتاب ڈالو کو نہیں جا انہیں اگر ہندو کا اضلافہ آتا تو مجھے مطلب لیکن ان کے پاس آ جاتے وہ کھڑے ہو جاتے حالانکہ احمد محمد وہ آدمی ہیں جو کہ مہینوں جا کے ابھی سویل شام سا کے آگے گھر نہیں چکا نہیں سکتے کسی کو تیار نہیں سکتے آدمی تھے لیکن وہ آتا کبھی آدمی کھڑے ہو جائے تو گھر بڑے ہم کسی نے کہا کہ آپ اس کے سامنے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں کہا میں کتاب کو جانتا ہوں یہ کتاب والے کو جانتا کتاب والے کو کیسے جانا جاتا ہے کی کے مطلب کا انت سب سے دیا کر پتا کا ہے تو یہ آئے گی اندر سات والے آپ کی بات کریں گے جس وکیل کے ساتھ کریں گے یہ نہیں کر سکتا ہے کہ جب کر سکتا ہے تو یقین کے سطح یعنی ہے ان کا تین کتاب دے رہا ہے اس پہلے رکھنے لگی اگر کسی ہمارے یقین نہیں تو دوسرے کو کر لے بات کرے گا فرے ہوگی اگر اس کا اپنا نہیں سکتا ہوگا تو بات کی اس سے آئے گی اس وقت بتایا تھا کہ تلنے کی لاہ کی لاہ آتا ہے زندگی سے بدلنے کے لیے آپ نے ہماری زندگی سے بدلنے کے لیے بھی جتنا معاوضہ ہے اس سب زندگی سے بدلنے کے لیے تو تیس طرح کی ہے کہ لوگوں کے کے مطابق دور کی بات کیجیے لیکن دیکھو چلنے کے مطابق کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے لیے دور کو بدل دیجیے شراب کہنا ہے لیکن پیالے نہیں شراب کہنا ہے لیکن پیارے نہیں یہ نہیں کہ پیالے کا کرانا ہے تو خراب نہیں آ جائے میں بات تھی ہاں دیکھو اگر ہم دن کو بدل کریں دن کے بدل کی قیمت مطلب، دن کا بدلنا مطلب دن کا بدلنا ہے تو گویا ہم نزدہ کے مقام پر قائم کرتے ہیں ان کا نظیر جو ہے فضول ہو جاتا ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے دنیا کا ہے کا نتیجہ ہے خدا دنیا آیا ہے ہر کتاب آئی نہیں سکتی ویو آ نہیں سکتی خدا اگر خود چاہے بدل سکتا ہے اور کتابوں کو نہیں بدل سکتا تو جب ایسا خدا کے کو نہیں بدل سکتا تو ہم دن کے کسی مسئلے کو بدل نہیں سکتے سب نے ہر دن تک فلاوہ کا پتا اگر آم جہاں تقریبا کرنا چلنا شروع کرتے دھینا دھیم آدمی بڑھے لیکن ہر دھما دماغ نہ دنیا میں اپنا پتن سے کرنا شروع کر دے تو دنیا پہلے برباد ہو جائے یہ نہیں کہ ہم اپنا پتن سے کریں آپ اللہ خلاف کا کارن ہے یہ اپنے دل سے لگا تو اپنی سانس میں ہر ایک کوئی دوسرے سے بات رکھتی ہے دونوں بھی دوسرے کی برقرار کسی نہ ہے تو جس دن سے آپ قائم ہیں جس دن سے آپ پہلے ہیں جس سے حق کا ہے اور یہ اس کی سات سے بتائیے اس کی سات کا بتانا جو ہوگا کہ حق کی بات سے آپ بنانا یا یہ کہتے ہیں سے پورے نکل آئے میرا ہم کی بات نہ لگی کہا سکتا ہے یہ یہ یہ جو جو ہے ہے کر سکتا میں تو ہاتھوں کام دیا کہ دیکھو اسلام کے اندر اسکول یا پھر اہمیت اس قدر اسکول یا کی اہمیت اس قدر ہے کہ ہم دن کہیں کہ اگر ان کا کھوتا خشک ہو جائے تو پورے دن کا دس سوال آ جائے پورے دن کا بات میں چڑھا جائے کم ہوگا تو الگ ہوگا الگ ہوگا تو زندگی بنے گی زندگی بنے گی تو جنت کی ملے گی تو بہت بھی بچاؤ ہوگا اور اگر دن نہیں ہوگا نہ دنیا کی زندگی بنے گی نہ ہے کی زندگی بنے گی اس لیے ہم یہ کہے کہ ان میں بلاحی کو کس کس لے کر چلے تو تم اس سے آلو جاتے ہو اس سے آلو بھی بنو آلو بھی بنو اس سے کاٹو بھی بنو اس سے پہنچانے والے بھی بنو اور سب سے پہنچانے اپنے آپ کو کہ کو کو پہنچایا پہنچایا تاکہ زندگی بہت ہو اپنے علم کے مطابق بناؤ یہاں پر اچھا ہاں۔ بات کی جاتی سر سائنس وغیرہ کو کر دیں میں سب سارا سب کے بات کو ختم کر ہم یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں کا تعلق ہے بزرگوں سے میری مداد کرنا اگر سے لے کر اس وقت تک یاد حق ہیں ان کا تعلق ہے جو دنیائی علوم کے مخالف نہیں اور نہ سائنس کے علم کی مخالفت صحیح رخ کی گئی ہے یہ تو یورپ میں سائنس کی مخالفت ہوئی تو ٹیکس کے انسان کو لا کر ہماری وقت پہ ڈال دیا انسان ان کا بہت سے بہت بڑے سائنس کے علم کی مخالفت کی ہم نے دیکھتے کہ سب جن کی کتابیں پڑھی تو میں سے انسان لگا دیا کہ سائنس کے مخالف ہے جیسے پینتی ایجنسی ہم مخالفت نہیں کرتے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان سائنٹسٹ میں اور غیر مسلم سائنٹسٹ میں اتنا فرق ہے کہ کافی سائنٹسٹ میں دیکھتا ہے کسی کنڈ کو یا ایک چیز کرتا ہے یا کسی چیز کی حقیقت سائنس کیا یعنی چیزوں کی جو سماج کو جاننا خدا پیدا کیے ہوئے مادے کو اپنی تکلیفی صلاحیتوں سے توڑنا جوڑنا ملانا اور دلا کرنا اور اس سے کوئی نہیں اس کا فائدہ کر لینا یا کرنا کیونکہ پیڑ دیکھنا ہے تو بند کرا کر لے کر پیتے تھے لیکن اب ایک اور ہوگا اگر یہ گردے سے پیڑے گا تو یہ گربے کے آگے جھک جائے گا پہلے کے آگے جھکتے تھے اور گردے کی طاقت کے آگے جھکتے ہیں اکاؤنٹ پاور کے آگے چھک جائیں گے اکاؤنٹ پاور کیا وہ سات کے سمر جاری ہو سکتے ہیں وہ گردوں کو گھر میں دیکھیں گے نہیںو کو جب کا دیکھ کیا جائے گا تو اس کے دے سمان سنکت کرائے کا نظام دیکھے گا تو وہ یوں کہے گا کہ سر اللہ اللہ یہ گھر ہے نے ہر چیز کو کمانے کا اچھا سن کر کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ ہم سائنس جو ہے ہر سائنس کی ایجاد ہر چیز کا بنانا جو ہے اس تمہارے سب سے بڑھائے گا نہ تو تمہارے سب کو کم کرے گا اس سے ہم سائنس کی مخالفت نہیں کرتے ہم سائنس کی مخالفت کرتے ہیں جو کہ کے ہمیں ہم کرتے میں مثال دیکھ کر بات کو ختم کرتے ہیں آپ آئینہ دیکھتے ہیں اور آئینہ کا خوبصورت ہے تو آپ کسی کے حکم میں پڑا ہو گئے اپنے چہرے پر بھی بھول گئے میں تو دیکھ لے ہوگا وہ کتنا اس میں کسی میں اس بار ہال میں گاڑی کائنا دیکھتا اپنا کم لے کے رہ گئے کو دن میں دے دے کتنا میں تو اپنے اپنے چہرے پہ آؤں سبھی سے ہائی میں دیکھیں آئی نہ ہو جائے تو میرے بے رہی ہوتی ہے بینک جن چیزوں کو پورا کرتی ہے ان چیزوں کو بے تقریب میں لگ جائے اور جو پانی میں لانا ہے ان کو پہلے بیٹھے تو یہ سیدھے رکھتی ٹھیک ہوتی ہم چاہتے ہیں بینک کی تمام چیزوں کو اپنائے لو لیکن حافظ کی طرح لو جیسے حافظ نے کہا تھا ماں ہر سے والا اب سے ہوتے جا سنگھنے میں پیارے یعنی کائنات کے ہر خبر میں خلا کے ہاتھ سے دیکھتا ہوں اس کی کاروبار کو دیکھتا ہوں اس کی کتاب کو دیکھتا ہوں سگائی کا رہنا ہے ہمارے سب کو بڑھاتا ہے اس وقت کے بنیادی علوم سے ہم سب تک نہیں لیں گے میں اس آپ بات نکل سکتی ہوں بنیادی علوم سے سب تک نہیں لیں گے لیکن ان علوم کو اسلام کا ہلکا بدوش کریں گے اور ہلکا بدوش کیسے کریں گے نہیں یعنی علوم کرنا بھی منڈی یم آپ کے دن ان کو اختیار کیجیے لیکن کریں گے گے ملیں تو یہ راہ ہمیں دقت ہوگی ملیں گے کہ جو راہ میں منتقل ہوں مگر اپنے اللہ سے راہ رکھنا کوئی لگ کے ساتھ اگر میں بن جائے خدا ہر سامنے ہو محمد سے تمہارا ہر سامنے ہو ہر سامنے ہو ایسے ہم یہ راہ کے نمازے ہیں تم راہ کے نماز کو لے کے چلو لیکن پتا کو مت بھولو اس کے دل کو مت بھولو دل میں سے تین ہے دل میں تکلیف سے دل میں سے تین سے حاملے گا اس سے ہے پور دنیا میں اپنی دکھائیں بتاپے تن کا ہر مقام ہے تو اس کا ہر مقام کریں تن میں نواز کا جو مقام ہے تو ان کا مقام دیجیے ناج جو لم لگن کا جو مقام ہے تو دیجیے اور دنیا والے جتنے بھی بھر ہر بتا رہے ہیں مہنگائی کے پوچھا بھائی سہول جا رہے ہیں چاہے بری سو جانے ہیں چاہے سادے گھر پہ جا رہے ہیں چاہے آپ کا ناخو ہے دنیا کا چھ سب کا دیتا ہے ہاتھ بڑا زندہ نہیں جا سکتا اور منگا دیا کہ بڑا زندہ نہیں جا سکتا لیکن سادہ دنوں کو اور دانوں سے پتا نہیں کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے علاج یہ خراب ڈاکٹر کے بارے میں بھی کہتے ہیں آکسیجن لینا ہے آکسیجن کی ضرورت پڑ گئی یہ خراب کتنی ضرورت ہے اس سے جو کام ہے آپ کا تو کیا آپ کو محبت ہے یا پھر اما اپنے بچے کو دودھ پلاتی کبھی دیکھا اما کے بچے کو دودھ پلاتی بچے کو جیسے چولہے سے لگا کر اما دودھ پلاتی ہے بچہ گندگی بھی اس پر کرتا ہے پیشاب بھی کرتا ہے کرتے نہیں کرتا اور ہاں جی، بڑے کافی کبھی دال بھی نہیں لیتا ہے سب کرتی ہے تو رنگ کی مثال ہم کی ہے اور ان بچوں کی مثال جو آگے نہیں بچے سب کرتے ہیں یہ انجان ہے بچہ میرا نے سمایا لوگ بالے سے رہا کھڑا تو بالکل نہیں کرو اپنے پاس آتے بچے ابھی تک نہیں نکلا تو تم بڑے بچے ہیں تم بچوں کو بچوں کے سارا معاملہ کرو وہ اگر بندے کو سنگھے لگاؤ اور اپنے سینے کا دودھ پلاؤ محمد مرمت چٹان ہاں، ایک مثال جھوٹ کی دی ہے جو تمہارے سننے کا پوچھا انہیں چلا سچا بچوں کو دودھ پلایا ہے سے دودھ پلایا اور جا کے نہ پلا کے پلاتی ہے ہے ہے ہے وہ گندے بھی سکتا دودھ لیا ہم ساتھ لیتی چلا بند ہے نہیں کرتی بال بھائی کا حقہ پرواہ نہیں کرتی اگر خدا نہ آپ کا اللہ حقہ پرواہ نہیں کرتے لیکن اگر آپ نے اپنی حقت کون ہے جو کوئی آپ کے مقابلے نہیں ہے تو جیسے نہ بڑھا سکتی ہے بچے کی گندہ بھی سکتے ہیں کسی طرح کے مقابلے نہیں کی ہر گندگی کو بڑھا کیجیے لیکن انہیں سبھی کے ساتھ سکتا میں اس دن کی وجہ سے تو نہ تو سینے سے نکلا ہوا بھی نکلتا ہے اس کو کوئی بڑا نہیں ہوتی کسی طرح کا کام دن کا بھی نکلائیے ان شاء اللہ ہمارا میرا سرمایہ آپ رکھے گا کبھی بھی دن کے بدل بننے کا بھی سبب ہوگا میں اس کو پوری کر دیجیے آپ کا کوئی آپ کو سبھی دن بھیجا کو کبھی نہیں بلا تھا جہاں پہ سنی جہاں پہ کبھی تو کہا تھا مطلب تمہیں اللہ

تو چلیے اپنی طرح ہو جو رائے نام کا سفر ہے جہاں تک ان کی بات کا مطلب میں سمجھا وہ مجھے سب سے سمجھ میں سنایا ہے کہ جو قرآن کی آیت میں قرآن کرتا ہے سب کئی طرح سے دس طرح حدیث میں آتے ہیں حدیث جو سمجھے کی آیات کی طرح بات نہ کے بہت بہت آیات اکثر اکثر پورے کوئی کا نام نہیں ہے کہ بچے کے لیے آتی ہے یہ الفاظ ہے جو ہے وہ بچے پاس کرتے ہیں دیکھتے ہیں حقیقت میں بات یہ ہے کہ اگر ہم کو ہم کو سمجھتا ہے اگر تو دیکھیں گے کہ قرآن نے کبھی کو پیش کیا ہے تو کوئی بات ہمیں کال کی دکھائی نہیں دیتی لیکن ہمت کرتے ہوئے ہم بات کروا کر اس کو کہا کر ہے آپ اس چیز میں شدت شدت کو بیان کر رہے ہیں جو احمد کے لاہیہ کو بنا پر محمد کا سنپت کام کرتی تھی دیکھو اپنی کچھ احمد کے لحاظ سے جو کہ خدا کی بات کے ساتھ ہے انتہائی آدت پا رہا ہے خدا کا کرے بندے وہ پھر نبی کے سونے میں جو خدا کی لکھنی ہوتی ہے اس سے بڑھ جاتی اس سے سمجھنی ہوتی میں ایک مثال سے آپ کو اس بات کو سمجھانے کی سمجھانے کا پیدا کام نہیں ہے کہ سمجھا ایسا کرنے کی کوشش کروں گا حدیث میں آتا ہے قرآن میں تو حدیث میں اس کی تنظیم ہے بخاری کی رائے فرمایا کہ جس وقت کوئی حکم کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اللہ کی حافظ سے اس پر سے کھا جاتے جاتے ہیں ہیں تو وہ ٹوٹ اور اپنے مارنے لگتے ہیں سے ہیں پتھر کے سنجیدوں مارے لکوارے آباد آباد کی کمی میں لگتی ہے اور اس حید کی وجہ سے اس بات میں لگتا ہے لگتا ہے موبا کام تمہارے کتاب نے کیا کہا تو اس کے بعد چاہتے ہیں اور اب وہ جو تھی ان کے اندر ہو جاتی ہے اور فرشتوں کی فریش تو کروں اب آپ کی طرح یا کرنے جو خدا حکم دیتا ہے وہ پر ہیں لیکن میرے پاس کرتا ہے وہ کرنے لگ سکتے ہیں یہ میں نے مثال جو دی ہے اس کی بنا پر ادب درا کر ادھر تھی اور جنگ کا مجھے پاس کر سمجھ کر جب بند اترتی تھی ان کی حالت کی وجہ سے اتنا ہو سکتا تھا کہ جب آپ محسوس کر ہوتے تھے آپ کے جس طرح اتنا سفر کرتا تھا تو اس سفر کو بنا کر کھڑی ہوئی محسوس آ جاتی تھی تو دفعہ جب سماج روایت میں ہے جس کتابوں میں بھی آتا ہے مجھے اس بات کو سنتر بھی کا بھی شروع ہوا اور اس طور پر ہوا کہ آپ مندر کر سہارا کہتے ہیں ہم نے کہا کہ مندر کا گر کرے گا یا آپ مندر سے گر کریں گے اس طرح مندر کرنے لگتا ہے یہ اللہ بار بار اپلے اللہ کروں آج کے کے کام کرتے اثر نہیں ہوتا دیتے کا رب کی طرف سے اکثر کی اپراج تو اللہ کی جب آتی تھی اسی طور پر کہتے ہیں نے بتایا کہ سردی کے موسم یا سب خدم یا بھی نہیں مہاراج کے شکر طور پر والے کا مطلب ہے کہ آپ سے پسینہ کس کرتا تھا تقسیم رمضان فلاج ہو جاتا تھا خاص پیک تھی رنگ کے دوران میں جس دن کی پیسیجر کو دیکھ کر کہاں کیا لوگوں تھے کس طرح کا درست ہے اب یہی پیسیجر تھی اور اس پیکجر کا ہمارا نصیب مقصد یہ نہیں ہے کہ تہذیب کی بنا پر قدم کے لاہنوں میں پتا سے ہے یہ لائن کروں گی نہ ہونے پر اس کو کوئی بھی نہیں لگی اگر خالی کیا ہے تو رہ جا رہا ہوں تو مجھے طاقت میں بڑی اتر میرا پانی تھا میرا مجھے طاقت کے پانی کے نیچے تھا آپ بیٹھے تھے تو اتنا نیا آپ کیا میں نے نہ کرتی ہے میری بڑی آپ کیا ہلکا گرا یہاں بہت سب بات کی بند کرنا خدا کا کلام کا ہونا اور یہ کیسے کرنا تھا کیوں کر سکتا اور دیکھیے تو ان آیات میں اس بات سے کہا گیا کہ یہ قرآن جو اتارا ہے ہم نے تم پر یہ قبول امین فرشتے کے ذریعے سے اتارا گیا ہے اور قبول تم پر جو لے کر اترا ہے اور جو گلشان عرب مدین ایک عربی زبان میں جب یعنی ہم ساتھ میں بتا رہے ہیں تو قرآن کا نظر جو ہے اب بات ہے دیکھ ہے ارب کا سے واقف ہے جو بلاؤ ہے وہ لسان عربی مدین میں ہے وہ کے ساتھ ہے اور پھر دیکھو دوسری آئے تھے دیکھ سے زیادہ بتا سکتے سکتی سکتی ہے ہے کرتے ہیں میںا کرایا کا حال کیا ہے میں میں کرتی ہوں اتنا خاص مجھے ہے جس وقت کچرتی ہے بھائی تو تو آپ آپ یہ کبھی اس سے میں اتنا کہ نے نے اپنے دلانا سکتا ایسا پڑھنے کے لیے آپ کھلاتے تھے اس سے سے کہیں لوگ اس سے باہر نہیں نکل نہیں آپ کے لیے الگ غلط ہے لاکھ ہر لے پائے نہ اپنے لاکھ نہ بلائے اپنی طرح کو تاکہ آپ جلدی جلدی اس چیز کو لے لیں تم نہ آ رہی میں ہوں سونا دن رہا ہوں تم نہ آ رہی میں لائیں کریں پانچ کر تاکہ آپ جلدی جلدی یاد کر لیں اس پر ہمارے اوپر کتاب کا اتارنا ہے اس کا سوال کرنا ہمارے اوپر ہے مطلب جو ہوا کہ قرآن لکھے ایک بات کے بارے میں لگا کر قرآن کریم کا نظر محمد رسم کے قرض پر الفاظ کے لحاظ کے ساتھ ہوا ہے وہ تحرر قرآن نہیں ہے الفاظ قرآن ہیں جو کہ سما سکتے ہیں محمد اللہ مندی اور ایک مرتبہ سن کے الفاظ ایک ایک آدمی ہے ایک کتاب کے بدل میں سن بھی گیا تھا جس کے قرآن کی مسلم ہے پورا کتاب اور براہ نہیں جاتا ہے اور بہتر کی صورت میں فرشتے کا آ جانا بار سہارا نے دیکھا اسی سے ہم نہیں کہیں گے ایک شخص سب سے موجودہ بنانے کے لیے اس کا خاص ضرور کا جو ہے یہ بنانا جو ہے جس کی بندو میں کاٹا ہوا قرآن پورا مرکز دیکھیے اور ہم سنت میں دعوت سے کہہ سکتا ہوں یہاں نمبر سب کی فیس آئے تھے تیس تیس پر آتی ہیں تو ہم اپنا کی قرآن کو لے سکتے ہیں یہ دیر کی طرح ہندو کی کتابوں کی طرح نہیں قرآن نے نبی بالا حق کی بتایا یہ سب سے ذریعے سے نبی ہوا تو بھی بتایا یہ دستنا کو بھی بتایا اور زندگی کی شفا کا بھی بیان کیا کیا ضرورت تھی کہ کہا بات ابھی تک نہیں ہند کا نہیں وہ بھی جو امانت بات ہے اور پھر یہ کبھی بتایا سب سے بتایا کیا کہ دل حق سے ان سب راہ سے خود حق سے نکل یا یعنی راستے میں کوئی لڑائی نہیں ہے کہ تارا بھی کسی کو پیش تو یہ سب کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا ہے قرآن ترمیم کا مضبوط الفاظ کے لحاظ سے تھا الفاظ نہانی کے لہجے سے تھا کرم محمد کا سمپر ہوا ہے آپ کے سارے نے سنا اور آپ کے دل نے اس چیز کو سنبھال دیا اور سبانے سے جمع کر دیا میں کہوں گا یہ کام میں نہیں سے آتا ہے کہ مجھ پر یہ قرآن سے بتا دو دل سات لاکھ نہیں پکڑا یہ میں جہاں بتاتا ہے تو جیسے کہ مجھے ساتھ اپنے مقام پر بنایا کہ اگر کوئی قرآن کریم کو اس لمحے میں تیرے بابا سننا چاہے جس علاقے میں قرآن نازل ہوا ہے تو اس یعنی میں تم نے نہ یعنی تم نے نصیب سے قرآن کو سن لے یعنی کیا مطلب ہوا ایک راستہ ہے نہیں وہ راستہ آتا ہے میرا دن ساتھ کچھ آتا ہے میرے ساتھ الفاظ کے ساتھ قرآن کو لے لیتے ہیں قرآن کو لے لیتے ہیں تو وہ آپ کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور آپ کے تم لفظوں میں اپنی طرف سے نہ اپنی جس میں حل ہوتی ہے نہ کہیں یہ سارے بات نہیں کرتا بچے الفاظ بھی نہیں مطلب ہے تو تم مطلب اپنے نہیں ہیں آپ کون آپ کا کوئی بات کرا سکیں پورا پورا میں میں میں جہاں تک ہم لگے کے پہنچانے محمد خلاف خلاف کو علاقوں سماج وہ اپنی طرف سے نہیں پہنچا سکتے کیا سکتے تک تک کے یہاں کہا جائے آپ آپ بدلنا چاہیں اس میں سے ہم سامنے میں من چاہتے ہیں میں نے جہاں شدت کو اپنا کرنے کی بنا پر اور اس کی شدت کی بنا پر ان مختلف تاراؤں میں مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے گھنٹی دیکھ کر چلا ہوتی ہے یہ تنقید کے پارا میں بات بیان کی گئی جب میں ہمیں کبھی گھنٹی دیتی یہ ہمیں کبھی کرتی تھی کہ میں ایسے بات لگ کر دیکھو اگر گلاب میں کتاب کر سکتا تو گھر کی تحقیقت یہ ہوتی ہے کہ کسی کل کا رجحان ہوگا تو کل کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ دے رہا جس پر ہند کے دل تمام ہتار سے خالی ہو جائے تو ایک وقت کی طرح جا تجربے ہوتی ہے اور ایک بات کرنا ہے سوچتی ہے

جاتے ہیں موبائل جاتے ہیں